من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ بار اسی کے اوپر ہے کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر بروز قیامت نہ لا دے گا ہماری عادت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں سامعین اب بسائد کی تفصیل سماعت کیجیے فرما برداری میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے جس نے راہ راست اختیار کی حق کی اتباع کی نبوت کی مانی اس کے اپنے حق میں اچھائی ہے اور جو حق سے ہٹا سے ہی راہ سے پھرا اس کا وبال اسی پر ہے کوئی کسی کے گناہ میں پکڑا نہ جائے گا ہر ایک کا عمل اسی کے ساتھ ہے کوئی نہ ہوگا جو دوسرے کا بوجھ اٹھائے اور قرآن میں سورہ کبوت کی آیت نمبر تیرہ میں ہے وَلَيَحْمِلُنَّ مَعَ اور سورہ نحل کی آیت نمبر پچیس میں ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ یعنی اپنے بوجھ کے ساتھ یہ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے دنیا میں بہکا رکھا تھا بس ان دونوں مضمونوں میں کوئی منافعت نہ سمجھی جائے اس لیے کہ گمراہ کرنے والوں پر ان کے گمراہ کرنے کا بوجھ ہے نہ کہ ان کے بوجھ ہلکے کیے جائیں اور ان پر لادے جائیں انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کرتے پھر اپنی ایک اور رحمت بیان فرماتے ہیں کہ وہ رسول کے پہنچنے سے پہلے کسی امت کو عذاب نہیں کرتے چنانچہ سورہ تبارک کی آیت نمبر آٹھ آیت نمبر نو میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جہنمیوں سے داروغ جہنم پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے وہ جواب دیں گے بے شک آئے تھے لیکن ہم نے انہیں سچا نہ جانا انہیں جھٹلا دیا اور صاف کہہ دیا کہ تم تو یوں ہی بہک رہے ہو سرے سے یہ بات ہی انہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کچھ اتارے ہیں اور سورہ زمر کی آیت نمبر اکہتر میں ہے کہ اسی طرح جب یہ کافر لوگ جہنم کی طرف کشاں کشاں پہنچائے جا رہے ہوں گے اس وقت بھی داروغی ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں یہ جواب دیں گے کہ ہاں یقیناً آئے لیکن کلمہ عذاب کافروں پر ٹھیک اترا اور سورہ فاتر کی آیت نمبر سینتیس میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ کفار جہنم میں پڑے چیخ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں اس سے نکال دیجئے تو ہم اپنے قدیم کرتو چھوڑ اپنے کامال کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اور میں نے تم میں اپنے رسول بھی بھیجے تھے جنہوں نے خوب آگاہ کر دیا تھا اب تو عذاب برداشت کرو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں الغرض اور بھی بہت سی آیتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول بھیجے کسی کو جہنم میں نہیں بھیجتے صحیح بخاری میں سر آراف کی آیت نمبر ستاون کی تفسیر میں ایک لمبی حدیث مروی ہے کہ ان رحمت اللہ قریب و من المحسنین جس میں ہے کہ جنت و دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہوا آپس میں دونوں نے بات کی پھر ہے کہ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہ کریں گے اور وہ جہنم کے لیے ایک مخلوق نو پیدا کر دیں گے جو اس میں ڈال دی جائے گی وہ کہتی رہے گی کہ کیا ابھی اور زیادہ ہے اس کی بابت علماء کی ایک جماعت نے بہت کچھ کرام کیا ہے دراصل یہ جنت کے بارے میں ہے اس لیے کہ وہ دار فضل ہے اور جہنم دار عادل ہے اس میں بغیر عذر توڑے بغیر حجت ظاہر کیے کوئی داخل نہ کیا جائے گا اس لیے حافظہ نے حدیث کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ راوی کو اس میں الٹا یاد رہ گیا اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ روایت ہے جس میں اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ دوزخ پر نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے اس وقت وہ کہے گی یعنی جہنم بس بس اور اس وقت بھر جائے گی اور چاروں طرف سے سمٹ جائے گی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہ کریں گے ہاں جنت کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے باقی رہا یہ مسئلہ کہ کافروں کے جو نابالغ چھوٹے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں اور جو دیوانے لوگ ہیں اور بہرے اور جو ایسے زمانے میں گزرے ہیں جس وقت زمین پر کوئی رسول یا دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی اور انہیں دعوت اسلام نہیں پہنچتی اور جو بالکل بڈھے حواس باختہ ہوں ان کے لیے کیا حکم ہے اس بارے میں شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے ان کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھر ایمہ محدثین کا کلام بھی ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ مدد فرمائے مسند ابی اعلیٰ موصلی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں سوال ہوا کہ وہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے تو رسول اللہ نے فرمایا وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ہے پھر مشرقین کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہے تو کہا گیا اللہ کے رسول انہوں نے کوئی عمل تو نہیں کیا رسول اللہ نے فرمایا ہاں لیکن اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں حافظ ابو بکر احمد ابن ابن عبد الخالق البزار رحمہ اللہ اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اہل جاہلیت اپنے بوجھ اپنی کمروں پر لادے ہوئے آئیں گے اور اللہ کے سامنے عذر کریں گے کہ نہ ہمارے پاس آپ کے کوئی رسول پہنچے نہ ہمیں آپ کا کوئی حکم پہنچا اگر ایسا ہوتا تو ہم جی کھول کر مان لیتے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب اگر حکم کروں تو مان لو گے وہ کہیں گے ہاں ہاں بے شک بلا چوں چرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جہنم کے پاس جا کر اس میں داخل ہو جاؤ یہ چلیں گے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اب جو اس کا جوش اور اس کی آواز اور اس کے عذاب دیکھیں گے تو واپس آ جائیں اور کہیں گے اے اللہ ہمیں اس سے آپ بچا لیجئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو تم اقرار کر چکے ہو کہ میری فرما برداری کرو گے پھر یہ نافرمانی کیوں وہ کہیں گے اچھا اب سے مان لیں گے اور کر گزریں گے چنانچہ ان سے مضبوط عہد و پیمان لیے جائیں گے پھر یہی حکم ہوگا یہ جائیں گے اور پھر خوف زدہ ہو کر واپس لوٹیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم تو ڈر گئے ہم سے تو اس فرمان پر کاربند نہیں ہوا جاتا اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نافرمانی کر چکے اب جاؤ ذلت کے ساتھ جہنمی بن جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہلی مرتبہ یہ بحکم الہی اس میں کود جاتے تو آتش دوزخ ان پر سرد پڑ جاتی اور ان کا ایک رواں بھی نہ جلاتی امام بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا متن معروف نہیں ایوب سے صرف عباد ہی روایت کرتے ہیں اور عباد سے صرف ریحان ابن سعیدی روایت کرتے ہیں میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں انہیں ابن حبان نے سقہ لایا ہے یہی ابن معین و نسائی کہتے ہیں ان میں کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ابو داود نے ان سے روایت نہیں کی ابو حاتم کہتے ہیں یہ شیخ ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ان کی حدیثیں لکھ لی جاتی ہیں اور ان سے دلیل نہیں لی جاتی صحیح بخاری نے صحیح مسلم مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بچہ دین اسلام پر ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی مجوسی بنا لیتے ہیں جیسے کہ بکری کے صحیح سالم بچے کے کان کاٹ دیا کرتے ہیں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ بچپن ہی میں مر جائے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو ان کے اعمال کی صحیح اور پوری خبر تھی مسرد احمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان بچوں کی کفالت جنت میں ابراہیم علیہ السلام کے سپرد ہے صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد یعنی ایک طرفہ خالص بنایا ہے ایک روایت میں اس کے ساتھ ہی مسلمان کا لفظ بھی ہے مشرقین کے بچوں کا کیا انجام ہوگا حافظ ابو بکر برقانی اپنی کتاب المستخرج جعال بخاری میں روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے لوگوں نے بابا سے بلند دریافت کیا کہ مشرقوں کے بچے بھی رسول اللہ نے فرمایا مشرقوں کے بچے بھی تبرانی کی حدیث میں ہے کہ مشرقوں کے بچے اہل جنت کے خادم بنائے جائیں گے علماء میں سے بعض کا مسلک تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم توقف کرتے ہیں خاموش ہیں ان کی دلیل بھی گزر چکی بعض کہتے ہیں یہ جنتی ہیں ان کی دلیل میراج والی وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری شریف میں سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اس خواب میں ایک شخص کو ایک جنتی درخت تلے دیکھا جن کے پاس بہت سے بچے تھے سوال پر جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے پاس یہ بچے مسلمانوں اور مشرکوں کی اولاد ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول مشرقین کی اولاد بھی رسول اللہ نے فرمایا ہاں مشرقین کی اولاد بھی بعض علماء فرماتے ہیں یہ دو زخی ہیں کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہیں بعض علماء کہتے ہیں ان کا امتحان قیامت کے میدانوں میں ہو جائے گا اطاعت گزار جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم کا اظہار کر کے پھر انہیں جنت میں پہنچائیں گے اور بعض بوجہ اپنی نافرمانی کے جو اس امتحان کے وقت ان سے سرزد ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنا پہلا علم آج کرا کر دیں گے اس وقت انہیں جہنم کا حکم ہوگا اس مذہب سے تمام حدیثوں اور مختلف دلیلوں میں جمع ہو جاتی ہے اور پہلے کی حدیثیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں اس معنی کی کئی ایک ہیں شیخ ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری نے یہی مذہب اہل الصنّ و جمع کا نقل فرمایا ہے اور اسی کی تائید امام بحقی نے کتاب الاعتقاد میں کی ہے اور بھی بہت سے محققین علماء اور پرکھ رکھنے والے حافظوں نے یہی فرمایا شیخ ابو عمر ابن عبد البر النمیری رحمہ اللہ نے امتحان کی بعض روایتیں بیان کر کے لکھا ہے کہ اس بارے میں کی حدیثیں قوی نہیں ہیں اور ان سے حجت ثابت نہیں ہوتی اور اہل علم ان کا انکار کرتے ہیں اس لیے کہ آخرت دار جزا ہے دار عمل نہیں ہے اور نہ دار امتحان ہے اور جہنم میں جانے کا حکم بھی تو انسانی طاقت سے باہر کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں امام صاحب کے اس قول کا جواب بھی سن لیجئے اس بارے میں جو حدیثیں ہیں ان میں سے بعض تو بالکل صحیح ہیں جیسا کہ ایمہ علمات نے تصریح کی ہے بعض حسن درجے کی اور بعض ضعیف بھی ہیں لیکن وہ بوجہ صحیح اور حسن حدیثوں کے قوی ہو جاتی ہیں اور جب یہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حدیثیں حجت و دلیل کے قابل ہو گئیں اب رہا امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ کا یہ فرمان کہ آخرت دار عمل اور دار امتحان نہیں وہ دار جزا ہے یہ بے شک صحیح ہے لیکن اس سے اس کی نفی کیسے ہو گئی کہ قیامت کے مختلف میدانوں کی پیشیوں میں جنت دوزخ کے دقل سے پہلے کوئی احکام نہ دیے جائیں گے ابو الحسن اشاری نے تو مذہب سنہ اور الجماع کے عقائد میں بچوں کے امتحان کو داخل کیا ہے یعنی قیامت کے دن انہیں بھی آزمایا جائے گا مزید برآں سور قلم کی آیت نمبر بیالیس یوم یکشف شف و اس کی کھلی دلیل ہے کہ منافق و مؤمن کی تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے اور مؤمن اہل ایمان سجدے میں گریں گے جب انہیں سجدے کا حکم ہوگا بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مؤمن تو اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدہ کر لیں گے اور منافق الٹے منہ پیٹ کے بل گر پڑیں گے صحیحین میں اس شخص کا قصہ بھی ہے جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا کہ وہ اللہ سے وعد وعید کرے گا اور کچھ سوال نہ کرے گا سو اس سوال کے اس کے پورے ہونے کے بعد وہ اپنے قول و قرار سے پھر جائے گا اور ایک اور سوال کر بیٹھے گا وغیرہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابن آدم تو بڑا ہی عہد شکن ہے اچھا جا جنت میں چلا جا پھر امام صاحب کا یہ فرمانا کہ انہیں ان کی طاقت سے خارج بات کا یعنی جہنم میں کود پڑنے کا حکم کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے یہ بھی صحت حدیث میں کوئی روک پیدا نہیں کر سکتا خود امام صاحب اور تمام مسلمان مانتے ہیں کہ پلسرات پر سے گزرنے کا حکم سب کو ہوگا جو جہنم کی پیٹ پر ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا مومن اس پر سے اپنی نیکیوں کے اندازے سے گزر جائیں گے بعض مثل بجلی کے بعض مثل ہوا کے بعض مثل گھوڑوں کے بعض مثل اونٹوں کے بعض مثل بھاگنے والوں کے بعض مثل پیدل چلنے والوں کے بعض گھٹنوں سرک سرک کر بعض کٹ کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے بس جب یہ چیز وہاں ہے تو انہیں جہنم میں کود پڑنے کا حکم تو اس سے کوئی بڑا نہیں بلکہ یہ اس سے بڑا اور بہت بھاری ہے اور سنیے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ آگ اور باغ ہوگا رسول اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ جسے آگ دیکھ رہے ہیں اس میں سے پئیں وہ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کی چیز ہے بس یہ صاف نظیر ہے اس واقعے کی اور لیجئے بنو اسرائیل نے جب گوسالہ پرستی کی اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں ایک ابر نے آ کر انہیں ڈھانپ لیا اب جو تلوار چلی تو صبح ہی صبح ابر پھٹنے سے پہلے ان میں سے ستر ہزار آدمی قتل ہو چکے تھے بیٹے نے باپ کو اور باپ نے بیٹے کو قتل کیا کیا یہ حکم اس حکم سے کم تھا کیا اس کا عمل نفس پر گرا نہیں پھر تو اس کی نسبت بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے معلوم ہوا کہ یہ موقف بالکل غلط ہے اور صحیح یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کا امتحان لینا چاہیں گے امتحان ہوگا جیسا کہ ہم نے وضاحت کر دی مذکورہ مسئلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی مزید وضاحت ان تمام بحثوں کی صاف ہونے کے بعد اب سنیے مشرقین کے بچپن میں مرے ہوئے بچوں کی بابت بھی بہت سے اقوال ہیں ایک یہ کہ یہ سب جنتی ہیں ان کی دلیل وہی معراج والی حدیث ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس مشرقوں اور مسلمانوں کے بچوں کو رسول اللہ نے دیکھا اور دلیل ان کی مسنت کی وہ روایت بھی ہے جو پہلے گزر چکی کہ رسول اللہ نے فرمایا بچے جنت میں ہیں ہاں امتحان ہونے کی جو حدیثیں گزری وہ ان میں سے مخصوص ہیں بس جن کی نسبت رب العالمین کو معلوم ہے کہ وہ متیو اور فرم بردار ہیں ان کی روحیں عالم برزخ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کی روحیں بھی اور جن کی نسبت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ قبول کرنے والی نہیں ان کا امر اللہ کے سپرد ہے وہ قیامت کے دن جہنمی ہوں گے جیسے کہ احادیث امتحان سے ظاہر ہے ابو الحسن اشعری نے اسے اہل السنہ سے نقل کیا ہے اب کوئی تو کہتا ہے کہ یہ مستقل طور پر جنتی ہیں کوئی کہتا ہے یہ اہل جنت کے خادم ہیں گو ایسی حدیث ابو تیالسی میں ہے لیکن اس کی صنعت ضعیف ہے واللہ عالم دوسرا قول یہ ہے کہ مشرقوں کے بچے بھی اپنے باپ داداؤں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے جیسے کہ مسرد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یعنی مشرقین کے بچے اپنے باپ دادوں کے تابے دار ہیں یہ سن کر عائشہ رضی اللہ نے پوچھا بھی کہ باوجود بے عمل ہونے کے رسول اللہ نے فرمایا وہ کیا عمل کرنے والے تھے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں سور نبی داود میں عائشہ رضی اللہ نے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ سے مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں سوال کیا کہ جب وہ بچپن ہی میں فوت ہو جائے تو ان کا کیا حکم ہے تو رسول اللہ نے فرمایا وہ اپنے باپ داداؤں کے ساتھ ہیں میں نے کہا مشرقوں کی اولاد رسول اللہ نے فرمایا وہ اپنے باپ داداؤں کے ساتھ ہیں میں نے کہا کہ بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا ہو رسول اللہ نے فرمایا وہ کیا کرتے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سل نبی داود میں حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا زندہ درگور کرنے والی اور زندہ درگور شدہ دو زخی ہیں سلمہ ابن قیص الشیائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے بھائی کو لیے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہماری ماں جاہلیت کے زمانے میں مر گئی ہیں وہ سلا رحمی کرنے والی اور مہمان نواز تھیں ہماری ایک نابالغ بہن کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا تھا رسول اللہ نے فرمایا ایسا کرنے والی اور جس کے ساتھ ایسا کیا گیا دونوں دو زخی ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ اسلام کو پالے اور اسے قبول کر لے یہ روایت مصر احمد کی ہے تیسرا قول یہ ہے کہ ان کے بارے میں توقف کرنا چاہیے کوئی فیصلہ کن بات ایک طرفہ نہ کہنی چاہیے ان کا اعتماد رسول اللہ کے اس فرمان پر ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اعمال کا صحیح اور پورا علم اللہ کو ہے بخاری میں ہے کہ مشرکوں کی اولاد کے بارے میں جب آپ سے سوال ہوا تو آپ نے انہی لفظوں میں جواب دیا تھا بعض بزرگ کہتے ہیں کہ یہ آراف میں رکھے جائیں گے اس قول کا بھی نتیجہ یہی ہے کہ یہ جنتی ہیں اس لیے کہ آراف کوئی رہنے سہنے کی جگہ نہیں یہاں والے بالآخر جنت میں ہی جائیں گے جیسے کہ سورہ آراف کی تفسیر میں ہم اس کی تقریر کر آئے ہیں واللہ عالم مؤمنوں کے فوت ہو جانے والے بچے کہاں ہوں گے یہ تو تھا اختلاف مشرقوں کی اولاد کے بارے میں لیکن مؤمنوں کی نابالغ اولاد کے بارے میں تو علماء کا بلا اختلاف یہی قول ہے کہ وہ جنتی ہیں جیسے کہ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے اور یہی لوگوں میں مشہور بھی ہے اور انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی یہی امید ہے لیکن بعض علماء سے منقول ہے کہ وہ ان کے بارے میں توقف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سچے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کی چاہت کے ماتحت ہیں اہل الحدیث کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے معطا امام مالک کے ابواب القدر کی حدیثوں میں بھی کچھ اسی جیسا ہے گو امام مالک رحمہ اللہ کا کوئی فیصلہ اس میں نہیں لیکن بعض متاخرین کا قول ہے کہ مسلمان بچے تو جنتی ہیں اور مشرقوں کے بچے مشیت الہی کے ماتحت ہیں ابن عبد البر نے اس بات کو اسی وضاحت سے بیان کیا ہے لیکن یہ قول اجنبیت کا حامل ہے کتاب و تذکرہ میں قرطبی رحم اللہ نے بھی فرمایا ہے واللہ عالم اس بارے میں ان بزرگوں نے ایک یہ بھی حدیث وارد کی ہے جس کو امام مسلم نے سنن نبی داود اور سنن ابن ماجہ میں ان حضرات نے ذکر کیا کہ انصاریوں کے ایک بچے کے جنازے میں رسول اللہ کو بلایا گیا تو المومن عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بچے کو مرحبا ہو یہ تو جنت کی چڑیا ہے نہ برائی کا کوئی کام کیا نہ اس زمانے کو پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سوا کچھ اور بھی اے عائشہ سنو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنتیوں کو مقرر کر دیا ہے حالانکہ وہ اپنے باپ کی پیٹھ میں تھے اسی طرح اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اور اس میں جلنے والے پیدا کیے ہیں حالانکہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پیٹھوں میں ہیں چونکہ یہ مسئلہ صحیح دلیل بغیر ثابت نہیں ہو سکتا اور لوگ اپنی بے علمی کے باعث بغیر ثبوت اشارے کے اس میں کلام کرنے لگے ہیں اس لیے علماء کی ایک جماعت نے اس میں کلام کرنا ہی ناپسند کر رکھا ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما نیز قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق اور محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ وغیرہ کا مذہب یہی ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما نے تو ممبر پر خطبے میں فرمایا تھا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اس امت کا کام ٹھیک ٹھاک رہے گا یعنی امت سرات مستقیم پر قائم رہے گی گمراہ نہ ہوگی جب تک کہ یہ بچوں کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں کچھ کلام نہ کریں گے یعنی یہ کہ بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے برائی اور بھلائی دونوں کو کیوں مقدر کیا یعنی ان چیزوں کے بارے میں جو گفتگو کریں گے تو وہ سیدھی راہ سے بہک جائیں گے امام ابن حبان کہتے ہیں مراد اس سے مشرقوں کے بچوں کے بارے میں کلام نہ کرنا ہے اور کتابوں میں یہ روایت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اپنے قول سے موقوفاً مروی ہے یہ روایتیں صاحب حبان مصدرک حاکم اور مستند بزار میں موجود ہیں